الحمد لله الحمد لله ذي الفضل والطول لا إله إلا هو والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأصحابه الذين وعلى آله وأصحابه الذين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 صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والسلام عليك يا يا يا رسول الله الله وعلى آلك وأصحابك حبيب خليل الله ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ آج کے جماعت المبارک کا موضوع ہے ہر صحابی دیے نبی جنتی جنتی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں غلیل شکوک و شبہات اور بدگمانیاں پیدا کی جا رہی ہیں اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ سوا لاکھ سوا لاکھ صاحب کرام کے متعلق کہ فلاں رضی اللہ عنہ فلاں رضی اللہ عنہ فلاں رضی اللہ عنہ یہ تو ہم نہیں مان سکتے کیا معلوم کون ایمان پہ مرا ہے کون نہیں مرا ہے اس طرح کے بکواسات کر کے لوگوں کے دلوں سے صحابہ کرام کی عظمت کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے بندہ ناچیز اللہ تعالی کی دیے ہوئے علم و ہدایت کے مطابق ان تمام شکوں کو شبہات اور بدگمانیوں کو دور کرنے کے لیے یہ موضوع مسلمانوں کو پیش کر رہا ہے دوستو یہ بکواس کہ ہر صحابی کو جنتی نہیں کہہ سکتے کیا معلوم کون پہ مرا ہے کون نے مرا اس بکواس کا ایک الزامی جواب ہے اور ایک تحقیقی جواب ہے الزامی جواب یہ ہے کہ اسی بات پہ رہو پھر اپنے پیروں کو اپنے مریضوں کو اپنے سامعین کو بھی جنتی نہ کہو مخالفین سے کہہ رہا ہوں جو صحابی کو جنتی کہنے کی اجازت نہیں دیتے یہ عذر پیش کر کے کہ ہمیں کیا معلوم وہ ایمان پہ مرے ہیں یا نہیں ان سے میں کہتا ہوں اپنے پیروں کو بھی جنتی نہ کہو اپنے سامعین کو بھی جنتی نہ کہو اپنے مریدوں کو بھی نہ کہو جبکہ اس ملعون ماحول میں یہ دیکھنے میں آیا اور یہ ہر سب لوگ جانتے ہیں کہ مرید اپنے پیروں کو چاہے وہ گٹکے شاہ ہے پیر گٹکا شاہ پیر کا نام ہے پیر ننگے شاہ پیر تنکے شاہ نوری بوری سرکار اس طرح کے پتہ نہیں کون کون لوگ ہیں کہ جن کو اتنا پکے جنتی کہتے ہیں کہ کہتے ہیں اگر ان کے خلاف تھوڑا سا تم سوچو گے تم جانمی ہو جاؤ گے ننگے شاہ ہو تو وہ جنتی ہے پکا جس کے بارے میں نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ کسی بزرگ نے فرمایا اس کے جنتی ہونے کا وہ بڑوا جنتی ہو گیا پکا جنتی ہو گیا اس کے مرید جنتی ہو گئے بیٹھا ہوا وہ موج میں آتا کہتا ہے سب جنتی ہو مقرر تقریر کر رہا ہے اس کے مجمے میں بیٹھے ہوئے ان کو ہزار بار کہہ جاتا ہے تم سب جنتی ہو حضور کے مجمع میں آ گئے میلاد میں آ گئے سب جنتی ہو گئے پیر ہے مریدوں کو اپنی جہالت اور بے دینی کی چھل مارتا ہے تو کہتا ہے سب جنتی ہو کیسی لنت پڑی ہے ان لوگوں پر کہ اپنے بدماشوں کو اپنے لچوں کو اپنے کمینوں کو اپنے مرتدوں کو اپنے حرام زادوں کو جنتی فتحی طور پر کہنے میں ذرا شرم محسوس نہیں کرتے اور صحابہ کرام کے جب جنتی ہونے کی بات آتی ہے تو ہزار زور بہانہ پیش کر دیتے ہیں کہتے ہیں کیا معلوم ہو کتے کا بچہ اگر ادھر تمہیں معلوم نہیں تو ادھر کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ جنتی ہیں یہ الزامی جواب ہے اگلے کا منہ توڑنے کے لیے فوراً منہ بند کرنے کے لیے اس کو کہتے ہیں اس کا پہ خاص دشمن کا منہ چپ کرانے کے لیے ایک جواب دینا یہ جواب آسان ترین ہے آپ ہزار بار سن چکے ہوں گے دیکھ چکے ہوں گے آپ کے مشاہدے معائنے میں ہوگا کہ عام لوگ شیعہ ذاکر تقریر کر رہا ہے کہتا ہے مولا حسین کے ماننے والے سارے جنتی بیٹھے ہو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ذاکر اپنے سامعین کو کہہ رہا ہے جنتی وہ اپنے ذاکر کو کہہ رہے ہیں جنتی امام حسین کو ماننے والا جنتی ہو گیا فلاں کو ماننے والا جنتی ہو گیا فلاں کو وہ تمہیں کس نے وہی دی کہ یہ ایمان پہ مر گیا یا ایمان پہ مرے گا خدا رسول جس کے جنتی ہونے کی خبر دیں اس کا تو جنتی ہونا پکا نہیں ہے وہ بغیرت جن کو تم اپنے گمان باطل کے مطابق جنتی بنا کر بیٹھے ہو اس کا جنتی ہونا یقینی ہو گیا کیا؟ کیوں بھائی ایمان سے بتانا آپ نے ایسی باتیں سنی ہیں یا نہیں سنی یہ بکواس سامنے چلتا کیا کے گھر سے کتا گزر جائے کتا جنتی ہو گیا پیر محض سہزادہ ہونے کی وجہ سے جنتی ہو گیا چاہے جو مرضی کرے یہ الزامی جواب ہے شرم آنی چاہیے ان بغیرتوں کو جو بڑوے اپنے بدماش اور کمینے پیروں کو جنتی یقینی کہتے ہیں اور صحابہ اکرام کو جنتی کہنے سے روکتے ہیں بہت سمجھ آ رہی ہے یہ الزامی جواب ہے اللہ اکبر اب تحقیقی جواب کی طرف آتا ہوں تحقیق جواب جو الزامی جواب ہوتا ہے وہ مخالف کا منہ بند کرتا ہے جو تحقیقی جواب ہوتا ہے وہ سب کو مطمئن کر دیتا ہے اپنوں کو بھی غیروں کو یہ تحقیقی جواب تحقیقی جواب کیا ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی یہ دعویٰ ہے اور اس کی دلیل قرآن مجید کے صاف لفظ ہے گویا یوں کہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی یہ نعرہ یہ دعوی بعین ہی قرآن مجید سے لیا گیا ہے ہر صاحب یہ نبی جنتی جنتی یہ ہماری زبان کے الفاظ ہیں اور قرآن کے لفظ ہیں وہ اللہ خسدا یہ قرآن کے لفظ ہیں آل علم جانتے ہیں کلن اس پہ جو تنوین آ رہی ہے دو زبریں آ رہی ہیں کلن یہ مظافل ہے کہ بز اصل کل واحد من ہوم کل واحد یعنی ہر ایک اس کا صحیح ترجمہ ان سب کے ساتھ نہیں اس کا صحیح ترجمہ ہے ہر ایک کے ساتھ کل واحد موج بکلیہ کا سور ہے منطق کے سے کل افرادی بنے گا کل مجموعی نہیں ہے کل افرادی ہے تو ترجمہ ہوگا ہر ہر صحابی کیا مانا ہوگا ہر ہر صحابی اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ فرمایا کل واحد دن ہم وعد اللہ الحسن ہر ایک صحابی سے اللہ پاک نے جنت کا وعدہ فرمایا جب اللہ پاک نے جنت کا وعدہ فرمایا تو اللہ تعالی ان اللہ لا يخلف المیعاد بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا جب نہیں کرتا تو ہر صحابی کا جنتی ہونا پکا ہو گیا یہ کون سی صورت ہے صورت حدید کون سی صورت ہے آیت نمبر کیا ہے دس سورت حدید آیت نمبر دس میں دس میں یہ نعرہ موجود ہے ہر صحابی نبی جنتی جنت بولے نا اللہ اکبر اللہ پاک فرما رہا ہے فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے اور قتال کرنے والے فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والے اور قتال کرنے والے ان کا درجہ یعنی فتح مکہ سے پہلے والوں کا درجہ بلند بیان فرمانے کے بعد فرماتا ہے ہر ایک سے ہمارا جنت کا وعدہ ہے چاہے فتح مکہ سے پہلے والے ہیں چاہے فتح مکہ سے بعد والے ہیں ہمارا جنت کا وعدہ ہر ایک سے اتنا واضح مضمون اب یہاں پر قرآن مجید سے اس نعرے کو بالکل صاف لفظوں میں ثابت کرنے کے بعد مخالفین کی طرف سے ایک بکواس آتی ہے اس کا اضالہ کرتا ہوں کہ جی ایک ہوتا ہے ایک ہے تفصیلی فضیلت ایک ہے اجمالی فضیلت وہ کہتے ہیں جن کا تفصیل سے نام زد کر کے ذکر آیا ان کو تو ہم جنتی مانتے ہیں جیسے آشرا مبشرہ ہو گئے ان کا دس کا حضور نے نام بتایا حسن حسین پاک ہو گئے ان کا نام شریف لے کر حضور نے بتایا تو جن کا نام شریف لے کر حضور نے بتایا ان کو تو جنتی مانتے ہیں لیکن جن کا اجمالی آیا ہے جیسے یہاں رہا ہے ہر ایک سے تو نام تو نہیں لیا گیا جب نام نہیں لیا گیا تو ہر ایک کو جنتی نہیں کہہ سکتے یہ ان بڑوں کا سوال ہے اعتراض ہے یہاں پر مسلمانوں میں بدگمانی پیدا کرنے کے لیے یہ ڈڈو والی ٹرکٹر کرتے ہیں اس کا اضالہ کرتا ہوں اس کا جواب دیتا ہوں اس کا بھی ایک پہلا الزامی جواب ہے پھر تحقیقی جواب ہے الزامی جواب یہ ہے کہ دیکھ لو تمہارے منہ کا موقف یہ سامنے آ رہا ہے کہ اجمالی طور پر بغیر نام لینے کے جن کا جنتی ہونا جن کی فضیلت جن کی افضلیت کا ذکر ہوگا تو ان کا یقین کے ساتھ جنتی ہونا نہیں کہہ سکتے کوئی کوئی معلوم نہیں کیا معلوم اس کا ایمان پہ خاتمہ ہوگا کہ نہیں بات سمجھنا الزامی جواب یہ ہے کہ دیکھ لو تم اہل بیت سب کو جنتی سمجھتے ہو اور پکا جنتی سمجھتے ہو جبکہ قرآن مجید میں آیا ان نما یورید اللہ ال کو مرل پہ وہاں پر اہل بیت اجمالن آیا ہے کسی اہل بیت میں سے کسی فرد کا نام نہیں آیا حدیث میں اگر نام آیا ہے تو مولا علی مشکل کشا کا سیدہ خاتون جنت کا امام حسن اور امام حسین کا یہ چار شخصیات ہیں جن کا یعنی تم جو اہل بیت تخصیص کے ساتھ کہتے ہو کہ یہ چار ہیں تو چار کا تو نام شریف آ گیا باقیوں کا تو پھر نہیں آیا جب نہیں آیا تو امام حسن کی لڑی کا کیا بنے گا اور امام حسین کی لڑی کا کیا بنے گا امام زین العابدین تو جنتی پکے نہ رہوے ان کی اولاد تو امام جعفر صادق وغیرہ امام محمد باقر امام جعفر صادق یہ تمام حضرات کو جنتی پکے نہ ثابت ہوئے کیوں کہ اجمال ہے اہل بیت تو اس کو کہتے ہیں ما ہوا جواب حکم ہوا جواب ہونا جو ہمارے سوال کا آپ جواب دیں گے وہی بے ہی جواب ہماری طرف سے آپ کے سوال کا بن جائے گا تم نے کلم وعد اللہ الحسنہ کو اجمالی کہہ کر تو ہر صحابی نبی کو جنتی کہنے سے منع کر دیا اور ہم کہہ رہے ہیں اہل بیت کا لفظ اجمالی ہے لہذا اب ہر اہل بیت کو جنتی کہنے سے زبان بند رکھنا جواب دو بڑوے کیوں ایسی بات کرتے ہو کہ تمہارے گلے کا پٹا بن جائے سمجھ نہیں آ رہی اللہ اکبر حالانکہ مولانا اہل بیت کے لفظ اور کلم وعد اللہ الحسنہ کے لفظ میں زمین آسمان کا فرق ہے کیونکہ اہل بیت زیادہ سے زیادہ محملہ بنے گا محملہ اور کلم وعد اللہ الحسنہ یہ مجھ بکل لیا ہے معاف کرنا اگر یہ لفظ آپ کو میرے سمجھ نہیں آ رہا ہے تو کیونکہ میں مخالفین جو ہیں جو اپنے متعلق صاحب علم ہونے کی بدگمانی میں مبتلا ہیں ذرا ان کی ڈبری ٹائر کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں یہ بتائیں البید لفظ تو پاگل کا بچہ ہوگا جو کہے یہ موجبہ کلیا کا معنی دے رہا ہے زیادہ سے زیادہ محملہ کا معنی دے گا قوت جزیہ میں ہو جائے گا اور اس کا معنی بھی یہی کیا جاتا ہے جبکہ کلم وعد اللہ الحسن یہ موجبہ کلیا ہے جس کا معنی ہے ہر ایک صحابی سے جنت کا وعدہ ہے تحقیقی جواب کی طرف جاتا ہوں الزامی ہو گیا تحقیقی جواب یہ ہے کہ بدھو کلم وعد اللہ الحسن بڑوا یہ اجمال نہیں یہ تو اندھا ہے علم سے مس نہیں رکھتا اس وجہ سے اس کو اجمال کہہ رہا ہے یہ اجمال نہیں ہے تفصیل دو قسم ہوتی ہے کیا کہہ رہا ہوں تفصیل دو قسم ہے ایک ہوتی ہے تفصیل سری آپ مجمع بیٹھا ہوا ہے یہ سامنے میرے حاضرین ہیں میں ہر ایک کا نام لے لے کر کوئی حکم لگاؤں تو یہ تفصیل سریح ہوگی اور اگر میں بلا استثناء مولانا بلا استثنا میں کہتا ہوں یہ جتنے حاضرین ہیں ان میں سے ہر ایک کا حکم یہ ہے تو کتے کا بچہ پاگل کا بچہ ہوگا جو کہے یہ اجمال ہے بغیرت کا بچہ ہر ایک جب کہہ رہا ہوں تو صرف نام نہیں لے رہا ورنہ حکم تو ہر ہر فرد پر لگے گا وہ کتے کا بچہ تم تم پڑھتے ہو پتہ نہیں کیا کرتے ہو مجھے تو لگتا ہے تم صرف داخلہ یدخلوں کے باپ پڑھتے ہو حرام زادے وہاں پر مدرسوں میں رہ کر تمہیں اتنا ہی تمیز نہیں ہے کہ اتنا بڑا واضح مانا مطلب ہر ہر ہر ہر مولانا کل فرادی میں یہی تو ہر ہر فرد مراد ہوتا ہے جب ہر ہر فرد مراد ہے تو یہ تفصیل ہے اجمال نہیں ہے ہاں اتنا اس کو کہتے ہیں تفصیل ضمنی کیا کہتے ہیں سری نہیں ہے سری نہیں ضمن میں ہو گیا تو کتے کا بچہ ہے جو کہے کلم وعد اللہ الحسنہ یہ اجمال ہے نا یہ تفصیل ضمنی ہے اللہ بتا رہا ہے ہر صحابی رسول کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے اب بات سمجھنا اگر متکلم سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ ان کا نام بتایا جائے تو جن کو کہا ہر ہر فرد بات سمجھنا اگر ان میں سے بعض کا بولتا ہے بعض کا نہیں بولتا مولانا بعض کا بولتا ہے بعض کا نہیں بولتا تو سائل سوال کرے گا آپ نے ہر ہر فرد کا کہا تھا سمجھ نہیں آئی یار جب وہ ہر ہر فرد کا نام لے کر الف سے یہ تک سب کا بتا دے گا اب اس کی تصدیق کرنا پڑے گی کہ ہاں ٹھیک ہے آپ نے یہی فرمایا تھا آپ کے پہلے کلام کا یہی مطلب تھا کہ ہر ہر بندہ اور جب آپ نے ہر ایک کا نام لے کر بتا دیا تو یقین ہو گیا کہ آپ کا کلام بالکل آپ کی آپ کی وضاحت جو ہے وہ آپ کے کلام کے بالکل مطابق ہے اگر وہ وضاحت میں کہے یہ نہیں یہ تو اگلے کہیں گے آپ کا پہلا کلام اور دوسرا یہ آپس میں مطابقت نہیں رکھتے پہلے تو آپ نے کہا تھا ہر ایک اور اب ان کو نکال رہے ہو تو پھر ہر ایک کہاں رہے سمجھ نہیں آئی بات تو یقیناً یہ آیت کریمہ ہر صحابی نبی کے جنتی ہونے کی خبر دے رہی ہے کیا کہیں گے آپ یہ آیت کریمہ ہر صحابی نبی کے جنتی ہونے کی خبر دے رہی ہے اور اللہ کی خبر حق اور صدق ہے لہذا ہر صحابی نبی جنتی جنتی کا نعرہ بالکل حق اور صدق ہے اس کے خلاف کوئی بھی بولنے والا سمجھو کتا بھاگ رہا ہے وہ کچھ وہ خدا کے مقابلے میں ہے تو کرتا رہے مقابلہ اللہ اکبر میرے بھائیوں ایک وضاحت بہت ضروری ہے دوستو صحابہ کرام ہیں تین قسم کتنا فتح مکہ سے پہلے والے فتح مکہ کے بعد اللہ کے رسول کے دین پر خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے تیسری قسم ہے چھوٹے صحابہ کرام کی جو بچے تھے آپ علیہ السلاط و تسلیم کی زیارت فرمائی اور حضور دنیا سے چلے گئے لیکن حضور کے ساتھ کسی دینی خدمت میں مصروف نہیں رہ سکے یہ تیسری قسم ہے اور ہم جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی اور کلم وعد اللہ الحسن یہ آیت کریمہ جن کے بارے میں آئی ہے وہ پہلی دو قسمیں ہیں تیسری قسم نہیں کیونکہ قرآن مجید نے صاف فرما دیا جنہوں نے پہلے فتح مکہ سے خرچ کیا اور قتال کیا اور وہ جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور قتال کیا یہ برابر نہیں ہے پہلے والے درجہ بلند رکھتے ہیں دوسروں والوں سے پھر ان کی متعلق ہی فرماتا ہے وعد اللہ الحسنہ کے ہر ایک سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا تو اس سے صاف معنی معلوم ہو رہا ہے کہ کلم وعد اللہ الحسن وہی صحابہ مراد ہیں جو کسی نہ کسی طرح خدمت اسلام میں حضور کی زندگی میں شامل رہے جو چھوٹے درجے کے لوگ ہیں اور اس خدمت میں حضور کی زندگی میں شامل نہ رہے بعد میں انہوں نے خدمت اسلام کی ہے تو وہ اس آیت کے زمرے میں داخل نہیں ہے کلم بعد اللہ الحسنہ کی نصف ان کو شامل نہیں ہے اسی وجہ سے ہمارے جمہور اصولیین کا یہ مذہب ہے کہ صحابی ہونے کے لیے طول صحبت چل لہذا جو وقت کی شکل میں آیا تھوڑی دیر بیٹھا پھر چلا گیا اس کو عرفن سنگی بیلی نہیں کہا جا سکتا کوئی بندہ آیا ایک بار آیا میرے پاس دو بار آیا تھوڑی دیر بیٹھا اور چلا گیا اس کی وجہ سے وہ میرا سنگی بیلی نہیں بنے گا اور صحابی کہتے ہیں سنگی بیلی کو صحابی کس کو کہتے ہیں لہذا سنگی بیلی حضور کے وہی ہیں جو کسی نہ کسی طرح حضور کی خد... کے ساتھ خدمت اسلام میں مصروف رہے اب اب بات سمجھنا یہ سارا جو ادھر ادھر سے مخالفین بڑوں کا جھگڑا ہے اور ان کی ساری بک بک کا خلاصہ ہے وہ حضرت معاویہ اور ان کے والد گرامی اور ان کے خاندان کو نکالنا ہے لیکن خدا کیا بات ہے عجیب بات ہے کہ جن کو وہ نکالنا چاہتے ہیں وہ کلم وعد اللہ الحسنہ سے نکل نہیں سکتے کیوں نہیں نکل سکتے کیونکہ انہوں نے تو لمبا عرصہ وقت پایا خدمت میں مصروف رہے تین جنگیں انہوں نے حضور کے ساتھ مل کر کافروں سے کی ہیں تو طول صحبت تو ہو گئی جب طول صحبت ہو گئی تو محدثین کے نزدیک بھی یہ صحابہ بنے اور اصولیین کے نزدیک بھی صحابہ بنے اور کلم وعد اللہ الحسنا کی نس اور آیت میں اور اس خوشخبری میں یہ پک پکے قطعی یقینی طور پر شامل رہ گئے سمجھ آئی کہ نہیں آئی جن ان بڑوں نے جن کے لیے محنت کی جن کے لیے اتنا لانتیں ملی وہ اسی طرح جنتی رہ گئے تو کیا بنے گا ان کی ان کی ساری محنت رائے گاہ گئی ضائع ہو گئی بیکار ہو گئی ان کے گلے کا پھندا بن گئی کیا بنے گا سوائے لالت کے ان کو کہ خدا پاک نے فتح مکہ سے پہلے والے فتح مکہ کے بعد والے ان سے ہر ان میں سے ہر ایک سے جنت کا وعدہ فرمایا تو جو حضرت معاویہ اور ان کا خاندان ہے وہ فتح مکہ کے بعد والوں میں سرے فہرست کھڑے ہیں ایک لطیفے کی بات بتاؤں اگر کوئی کہے کہ فتح مکہ کے بعد والوں کو کہا جاتا ہے تولا کیا کہا جاتا ہے مولانا پلام یا پولیس فتح مکہ کے بعد مالوں کو صحابہ کرام کو کہا جاتا ہے تولاقا تولاقا صحابہ تولاقا کا کیا مطلب حضور نے فتح مکہ کے بعد عام اعلان فرما دیا جو اسلام قبول کرے گا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا سب کے لیے امان ہوگی سب کے لیے امان ہوگی تو اس وقت جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ تولاقا بن گئے تو لقا جو ہیں وہ تو ایک بڑوا دھپ یہ حیضی حیضی فیضی جس کو کہتے تو وہ کہتا ہے تو لقا تو صحابہ ہی نہیں ہے میں نے کہا دیکھ لو بڑوا بتاؤ عقیل حضرت عقیل ابن ابی طالب مولا علی کے بھائی یہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تو حضرت عقیل مولا علی کے بھائی بھی تو طلقہ سے بن گئے اور تم کہتے ہو طلقہ میں جو داخل ہیں وہ صحابہ نہیں تولاقا صحابہ نہیں تو بتاؤ مولا علی کا بھائی تو تمہارے نزدیک بغیرت کا بچہ صحابی نہ رہا وہ کتے کا بچہ ہے اللہ نے صحابہ اور اہل بیت کا ایک ایسا جوڑ جوڑا ہوا ہے کہ اگر تعظیم کرو گے تو سب کی کرنی پڑے گی توہین کرو گے تو سب کی کرنی پڑے گی ہاں۔ نہیں تو ٹٹی میں ہاتھ مارتے کے رہو اور کھاتے رہو تمہیں کچھ نہیں ہاتھ میں آئے گا اللہ نے صحابہ اور اہل بیت کا رشتہ ایسا عجیب جوڑا کہ ماننا ہے تو سب کو مانو نہیں ماننا تو سب کو نہیں ماننا ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہیں حارث حارث کے بیٹے ابو سفیان ابو سفیان بن حارث یہ بھی فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تو تو میں سے ہو گئے اب ایک اور بھی چلا گیا سمجھ نہیں آ رہی جواب دو ان سے پوچھو معاویہ پاک کو اور ان کے والد گرامی کو نکالنے گئے تھے صحابہ کرام سے نکالنے گئے تھے مولا علی کے بھائی کو نکال دیا حضور کے چاچے کے بیٹے کو نکال دیا بڑوے اور کیا کیا محنتیں تمہاری رنگ لائیں گی بتاؤ تو صحیح سمجھ نہیں آئی بات صحابہ سے نکالنے گئے تھے حضرت معاویہ اور ان کے خاندان کو اور نکال بیٹھے مولا علی کے خاندان کو تو محنت کام تو دکھا گئی ہے اب پتہ نہیں حافظ سردار یہ شاعر بندہ ہے بڑے غور سے سن رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ پھر ان ساری باتوں کو میں اپنی سرائکی شاعری میں کیسے لاؤں گا یہ دیکھ رہا ہے سوچ رہا ہے اللہ اکبر لیجئے بھائیو شکوک شکو کو بدگمانیاں جڑ سے نکال کر پھینک دیں ہو مسک ختام ہو مسک یہ ساری تقریب جو بیان کر چکا ہوں نا اس پر کستوری کی مہر جس کو آج کل تم کہتے ہو پیکنگ پیکنگ یہ کستوری کی پیکنگ کر رہا ہوں کستوری کا ٹھپا لگا رہا ہوں تاکہ تمہارا یہ مشروب جو میں پیش کر چکا ہوں اس کی لذت اپنی انتہا کو پہنچ جائے اللہ اکبر اکبر اللہ عام نعرے چلتے ہیں بابا فرید خواجہ اجمیری کے ماننے والوں کے چشت اہل بہشت کیا نعرہ چلتا ہے بولو تو صحیح خواجہ اجمیری غریب نواز کے ماننے والے چشتیا سلسلے کے جتنے جہاں پر بھی بزرگ ہیں ان کے درباروں میں یہ نعرہ لگتا ہے کیا بولو تو صحیح تو اہل بہشت ہو گئے اور صاحب صحابہ اہل بہشت نہ ہوئے کیسی لنت پڑی ہوئی ہے یار ہوئے ہوئے سنو عام بزرگوں میں مشہور ہے میاں لاکھوں ولی ہوں تو صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتے میں سمجھتا تھا کہ ایسے ہی حسن عقیدت سے کسی نے یہ بات چھوڑ دی ہے اور اس کی کوئی دلیل اس کا کوئی ماخذ اس کی کوئی اصل شریعت سے نہیں ملے گی اللہ اکبر جب غور کیا تو فرمان رسول قرآن مجید قرآن مجید فرمان رسول اور فرمان صحابہ اس بات پر متفق نظر آیا اللہ اکبر داتا علی حجویری جیسے خواجہ اجمیری جیسے شیر ربانی جیسے لاکھوں کروڑوں ہوں اور پھر لاکھوں کروڑوں سال زندگی پا کر نیکیاں کرتے رہیں تو مصطفیٰ کریم کے کسی صحابی کے اس عمل برابر نہیں ہو سکتی کہ جو عمل انہوں نے رسول اکرم کے ساتھ مل کر اسلام کی خدمت کا کیا فرمان رسول وہ صحیح بخاری اور مسلم میں کہ جب عبد الرحمن بن عوف اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہما کا آپس میں کسی مسئلے پہ اختلاف اور تلخ کلامی ہو جاتی پنجابی کے کہنے تو تو میں ہو گئی تو عبد الرحمان بن آؤ یہ حضور کے پرانے سنگتی تھے خالد بن ولید اس وقت ابھی نئے نئے اسلام میں آئے تھے آپ علیہ السلام اسلام کو خبر ہوئی عبد الرحمان بن عوف اور خالد بن ولید آپس میں الجھے ہیں خالد بن ولید عبد الرحمان سے الجھے ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا خالد بن ولید جیسے چھوٹے درجے کے صحابہ کو مخاطب ہو کر حضور نے فرمایا میرے صحابہ کو برا مت کہا کرو یعنی عبد الرحمان بن عوف جیسے پرانے سنگتیوں کو اے میرے نئے بیلیوں نئے سنگتیوں برا مت بولا کرو تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ برابر سونا خرچ کرے تو میرے اس سنگتی کے شیر جو کو نہیں پہنچ سکتے سمجھنا مولانا دلالت النس اصول فقہ دلالت التزامی منطق میں دونوں کے مطابق ثابت ہوگا کہ جب حضور کا چھوٹے درجے کا صحابی اہد پہاڑ برابر سونا خرچ کرے تو بڑے درجے کے صحابی کے جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو پھر اس سے یقیناً ثابت ہوتا ہے کہ جو صحابی نہیں وہ کروڑوں مل کر کروڑوں سال نیکیاں کرتے رہے تو نبی کے چھوٹے صحابی کے درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتے دلالت قیاس اولویت کہ جب چھوٹے درجے کا صحابی بڑے درجے کے صحابی کے مقابلے میں جو نیکی کرے وہ اس کی پست ہے مقابلہ نہیں کر سکتا تو جو غیر صحابی ہے وہ تو بطریقے اولا نہیں کر سکے گا اسی کو کیا سے اولویت کہتے ہیں اب کسی پڑوے کو اگر نہ منطق کا پتا ہو نہ اصول کا پتا ہو نہ کسی چیز کا بڑوا پتا نہیں مدرسے میں کیا کرواتا رہا ممبر پر بیٹھ کر اور صحابہ پر زبان کھولنا شروع کر دے اور کے دین میں کلام کرنا شروع کر دے تو لانت ہے ایسے لوگوں پر وہ بغیر تو کم از کم اس ممبر کا کچھ تو تقاضا پورا کرو اور اس کا ادنا تقاضا علم ہے اللہ اور کیا کہے گا اس کا ادنا تقاضا اس ممبر کا علم ہے بڑا تقاضا تقوا ہے اور بولو شہیدوں شہیدوں کہاں بیٹھے ہوئے ہو اس ممبر رسول کا ادنا تقاضا علم ہے اور اعلی تقاضا تقوا ہے اگر تقوا نہیں تو کم از کم علم تو پورا کر لو اب دو اب دو دو صحابہ کا فرمان سنا دو تاکہ پتا چل جائے کہ تمام صحابہ کا عقیدہ یہی تھا کہ غیر ولی صاحب اپنا ہر زمانے کے ولی جتنے ہوں جتنی زندگی نیکی کرتے رہیں اللہ اکبر اللہ اکبر وہ صحابی کو نہیں پہنچ سکتے لیکن ایک بات ذہن میں آ گئی ان دو صحابی کا تو سناتا ہوں مولانا بڑے صحابہ ہیں بڑے صحابہ بڑے صحابہ میں سے ایک صحابی کا ایک دوسرے کے بارے میں بیان سناتا ہوں وہ فرمان رسول تھا چھوٹے صحابی اور بڑے صحابی کے متعلق اب بڑے صحابی ہیں اور ایک بڑا دوسرے کے بارے میں بات کر رہا ہے تو جو میں کہہ چکا ہوں وہ کیا کہ کوئی غیر ولی صاحب کوئی صاحب صاحبی کو نہیں پہنچ سکتا یہ یہ تاریخ دمشق میں ابن آساکر نے صحیح صنعت سے مولا علی سے یہ بات لکھی ہے مولا علی سے پوچھا گیا افضل بندہ آلہ بندہ حضور کی امت میں کون ہے فرمایا ابو بکر پھر فرمایا عمر کسی نے پوچھا آپ کیا ہیں فرمایا ان آنا اللہ ہسنا تم میں ہسنا ابھی بکر میں تو ابو بکر کی نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی ہوں اسی طرح کا فرمان عمر بن خطاب سے بھی منقول ہے عمر بھی کہتے ہیں اپنی ساری نیکیوں کو اپنے سامنے رکھ کر فرماتے ہیں میں تو ابو بکر کی ایک نیکی ہوں مولا علی فرماتے ہیں میں ابو بکر کی ایک نیکی ہوں اب خود اندازہ لگائیں ابو بکر کی نیکیوں کا کون مقابلہ کرے گا جن کی ایک نیکی عمر اور علی ہوں اللہ اکبر اب دو صحابہ کا فرمان سنو ایک صحابی حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے عبداللہ بن عمر اور ان کا فرمان علی شان کہاں ہے افسوس ہے کہ ایسی روایات ہماری عقائد کی کتابوں میں نقل نہیں کرتے کیونکہ علم حدیث میں متقلمین کا ہاتھ بہت چھوٹا ہوتا ہے جس طرح کہ علامہ پر ہاروی رحمہ اللہ نے ان نبراس میں لکھا ہے ورنہ عبداللہ بن مبارک کا قول پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے جہاں پر اتنا جلیل القدر صحابہ کے فرامین موجود ہوں ابن ماجہ شریف حدیث کی کتاب ہے ابن ماجہ شریف سند صحیح ہے زوائد ابن ماجہ بے امام بوسیری فرماتے ہیں اسنا صحیح ہوں رجا سند اس کی صحیح ہے سب راوی سکھائیں حضرت عبداللہ ابن عمر کان ابن عمر یقول لا تسبو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فل مقام ساعتا خیر من عمل عمرہ حضرت نے فرمایا کان ابن عمر یقول فرمایا کرتے تھے ماضی استمراری ہے ایک بار نہیں دو بار نہیں پتہ نہیں کتنی بار کہا کرتے تھے کیا کہا کرتے تھے فرمایا حضور کے صحابہ کو برا مت بولنا ان میں سے کسی صحابی کا کسی ایک مقام پر خدمت اسلام کے لیے کھڑے ہونا تمہاری زندگی بھر کی نیکیوں سے بہتر ہے کیا لفظ ہیں اللہ اکبر جل شان و صلی اللہ علیہ جل شان ایک ایک فرمان سابق آ گیا اس میں کیا ہے کہ زندگی بھر تمہارا عمل ہو زندگی بھر داتا علی حجویری زندگی بھر نیکیاں کرتے رہے سانس بھی کبھی ان کا غافل نہ ہوا سلطان باہو جیسے شہباز الندر جیسے جس طرح کا مرضی کو بلی لے لو فرمایا وہ زندگی بھر نیکیاں کرتا رہے اور صحابی رسول صرف ایک بار حضور پاک کی خدمت میں دین اسلام کی خدمت میں مصروف رہا تو ان کا یہ مقام یہ قیام یہ کھڑا ہونا اسلام کی خدمت کے لیے تھوڑی دیر یہ ان ولیوں کی ان پاکوں کے پاک عمل سے بھی بہتر ہے کیا کر بیان دینے لگا ہوں اور صحابی کا وہ تو ایک کمال عجوبہ اور لطیفہ ہے جس کو دنیا نے نہیں سنا ہوگا سناؤں پہلے ان صحابی کا تعارف ان کا نام شریف ہے سعید سعید بن زید سعید بن زید بن عامر بن نفیل مختصر نام سعید بن زید یہ کون ہے بھائی یہ آشرا مبشرہ میں سے ہے کون ہے یعنی ان دس صحابہ کرام میں سے ہیں جن صحابہ کو آج کا تیرا میرا بھی مانتا ہے کہ یہ کیونکہ دس کے نام تو حضور نے گنوا دیے لہذا یہ تو کے جنتی ہو گئے تو تیرے میرے بھی جس کو مانتے ہیں نا سعید بن زید دس صحابہ جن کی حضور نے اکٹھے ایک مقام پر جنتی ہونے کی بشارت دی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 یہ دس صحابہ کے جنتی ہونے کی جو حدیث ہے اس حدیث کو دنیا میں سنانے والا ایک ہی شخص ہے جس کا نام سعید بن زید ہے دس صحابہ کے جنتی ہونے کی خبر جس حدیث میں آئی اس حدیث کو دنیا میں سنانے والے سعید بن زید ہیں اور خود بھی انہی دس میں شامل ہیں جب انہوں نے نو صحابہ کا نام لے لیا تو کسی نے پوچھا دسواں کون ہے بتا سکتے ہیں فرمایا اگر چاہوں تو بتا سکتا ہوں میں مسکین ہوں اب سعید بن زید جن کو مخالفین بھی جنتی مان رہے ہیں اور دس صحابہ میں ہیں ان کی زبان مبارک کا فرمان ہر صحابی کے بارے میں سناتا ہوں فرمان کس کتاب میں بھائی ہم ہاں، ان بھڑبوں کی طرح ہوائی کتابوں کا حوالہ نہیں دیتے پہلی سنائی تھی ابن ماجا شریف سے اب سناتا ہوں ابو داود شریف سے بخاری مسلم کے بعد رتبہ ابو داود کا ہے ابو داود حدیث کی کتاب ہے اس کے اندر یہ ہے کتاب السنہ کے اندر کون سی کتاب اور کتاب السنہ کا مطلب ہوتا ہے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ تو حدیث کی کتاب ابو داود میں جہاں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ لکھا ہوا ہے یعنی صحابہ کا عقیدہ لکھا ہوا ہے وہاں پر یہ بات لکھی ہوئی الفاظ سناؤں ثم قال لما شاہد و راجول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغ بارو فی ہے وجہ ہو یا وجہ ہو خیر من عمل احدكم عمره ولو عمر عمر نوح دس صحابہ جنتیوں میں سے ایک صحابی سعید بن زید اشرا مبشرہ میں سے آپ فرماتے ہیں و دو لم حضور کے صحابہ میں سے کسی صابی کا مانا بنے گا ان صحابہ میں سے کسی بھی صحابی کا حضور کے ساتھ حضور کے ساتھ کسی دینی خدمت میں حاضر ہونا موجود ہونا خیر ہاں ہاں موجود ہونا جس میں جس میں ان کے چہرے انور پر اسلام کی خدمت میں حضور کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے ان کے چہرے انور پر گرد و غبار پڑ گئی حضور کے صحابی کے چہرے پر مٹی پڑ گئی فرمایا وہ عمل تمہارے عمل سے بہتر ہے چاہے تمہارے عمل سارے اچھے ہوں اور زندگی نوح علیہ السلام جتنی تمہاری ہو پھر بھی رسول کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کسی صحابی کا تھوڑی دیر کے لیے اسلام کی خدمت میں مصروف رہنا چہرے پر گرد و غبار پڑ جانا یہ عمل اتنا بلند ہے کہ تمہارے ولی تمہارے نیک تمہارے اولیاء تمہارے پاک لوگ روح السلام جتنا زندگی پا کر نیکیاں کرتے رہے پھر بھی نبی کے وہ صحابی کا عمل بھاری ہے اللہ بتائیں بھائی نو علیہ السلام کی زندگی کتنا تھی انہوں نے قرآن فرما رہا ہے انہوں نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی حضرت نوح علیہ السلام نے کتنا عرصہ تبلیغ کی ساڑھے نو سو سال جن کی تبلیغ ہے تو زندگی کتنا شریف ہوگی اللہ کے اللہ کے محبوب کے وہ دس صحابہ میں سے سعید بن زید فرماتے ہیں کہ کوئی صحابی بولے کوئی صحابی حضور کے ساتھ حاضر ہاں، ہو کسی بھی خدمت اسلامی میں اور حضور کے صحابی پر گرد پڑ جائے تو نو علیہ السلام جتنا لمبی زندگی تم پا کر نیکیاں کرتے رہو عمل کرتے رہو تو تمہارے عمل سے وہ بہتر ہے ساڑھے نو سو سال تو تمہارے حضور کی امت کی زندگی ہی نہیں ہو سکتی تو ساڑھے نو اس کا مطلب کیا نکلے گا دوسرا مولانا کہ جتنی مرضی نیکیاں کرو تمہارے اعمال کا نبی کے صحابی کے ایک عمل کے برابر ہونا محال ہے کیا مطلب نکلے گا دوبارہ کیونکہ علیہ السلام کی زندگی پانا محال تو جب فرمایا گیا کہ علیہ السلام جتنا زندگی پاؤ تو اس ایک عمل کے برابر نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب صاف یہ نکلے گا کہ تمہارے سارے ولی مل کر نیکیاں کرتے رہیں تو ان والیوں کی سید کیا غیر سید کیا داتا حج میری سید ہیں سید ہیں غوث پاک میرا سید ہیں جتنے سید ہیں یہ سارے مل کر نیکیاں کرتے رہیں بولو بولو بولو اور پھر جتنا مرضی لمبی عمر پا کر نیکیاں کرتے رہیں تو ان کی تمام نیکیاں حضور کے صحابی کے اس ایک عمل کے برابر نہیں ہو سکتی اور برابر ہونا محال ہے جب محال ہے اب بات سمجھنا ان سب ولیوں کو جنتی کہہ کر کہہ کہہ کر تو روزانہ صاحبزادہ جیتا ہے ارے ان ولیوں کو جنتی کہہ کہہ کر تو ملا ممبر پہ روزانہ ناچ کر پیسے لیتا ہے ارے ان کے مرید اپنے پیروں کو جنتی کہہ کر ان بڑوں کو ہے اپنے دل کو سکون دیتے ہیں ان نامرادوں سے پوچھو نامراد یہ سارے مل جائیں جن کے ایک عمل کا مقابلہ نہیں ہو سکتا کتا اور جنتی کہنے میں انکار بھی تو وہی کر رہا ہے وہ اندھی کا بچہ تو سارے بولو کیا منہ بند کر کے بیٹھے وہ ہو سکتا ہے تمہارا بھی کھاتا ان کے سب کے میں آ جائے کوئی بڑوے یہاں پر ایسے بیٹھے ہیں جیسے شادی کے موقع پر آئے ہوئے ہیں اور ان کو بولنا جو ہے وہ گوارا نہیں ہو رہا میں دیکھ رہا ہوں کون کون نہیں بول رہا خبردار خدا سے ڈرو اور منافقت میں تمہارا نام نہ لکھا جائے کہیں نبی نبی نبی ہر اللہ اے صحابی سبحان اللہ سمجھ آ گئی اب بات سنو یہ جو کچھ فرما رہے ہیں دونوں صحابہ خصوصاً حضرت سعید بن زید کا جو فرمان ہے حضور کے ساتھ موجود رہ کر کوئی صحابی ان کا چہرے پر گرد پڑا تین جنگیں لڑی حضرت معاویہ اور آپ کے خاندان نے حضور کے ساتھ مل کر تو ایک لمحہ نہیں ایک ایک دن پتہ نہیں کئی کئی دن حضور کے ساتھ رہے سارے سفر میں پورا گرد پورے جسم پر پڑا رہا کیسے ملعونین لوگ ہیں ایسے ملعونی نہیں لوگ ہیں دجال کن پاکوں پر زبان کھول رہے وہ بھڑوا وہ بھڑوا تیرا پیر بابا شاہ بابا تنکا بابا پہن پنکا پڑوی کا یہ ہزاروں کروڑوں لاکھ مل جائیں ساری زندگی نیکیاں کرتے رہے بڑوا حضرت معاویہ اور ان کے خاندان کے چہرے انور پر حضور کے ساتھ موجود رہ کر جو و غبار پڑ گیا تیرے اس بابے کی ساری زندگی کی نیکیاں اس غبار کے ایک ذرے برابر بھی نہیں ہو سکتی وہ تین جنگیں ہیں تین فتح مکہ کے بعد تین جنگیں ہیں ہنین تبو تینوں جنگوں میں حضرت معاویہ اور ان کے خاندان شریک رہے اور جو بڑی فضیلت پھر آپ علیہ صلی السلام کی خدمت میں ان کو نصیب ہوگی وہ کیا ہے ایک وحج لکھتے تھے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر واحج لکھ رہے ہیں اس عمل کا مقابلہ بابا بھنکا کرے گا کہ پہن یکا کرے گا سچی بتانا کون کرے گا بابا پہن یکا کرے گا لکھ لانت ایسے پہن یکوں پر بھی سیانے ماں سمجھایا اے صاف صاف مسئلہ ہے تیرے کیوں نہیں سمجھ آیا بندہ چھٹ دے اچھے عملان دے بامے ہووے نبی دا جایا ہاں۔ سچی سردار صاحب توجہ ہے بھائیو ہاں۔ مولانا ایک اور عمل ان کا کتابت واحد کے بعد اللہ اکبر آپ کو معلوم ہے کہ نہیں حضور کے بال شریف ولیل کی زلفوں مبارکہ کو جو بندے کاٹتے تھے مونڈتے تھے ان مونڈنے والوں میں ایک نام حضرت معاویہ ہے بابے تنکے تے بنکے دیا چواں منڈن والا جنتی بنیا بیٹھا ہے میں کسمیا کہہ رہا ہوں اگر نہ ہو تو میری نہ کاٹ دینا بابے پنکے تنکے دیا چواں منڈن والا وہ جنتی بنیا بیٹھا ہے تو بھن جگہ شرم نہیں آتی دلیا جنہیں زلفا نو منیا جانوی وہ لکھ لانت کتے دیا پترا تیرے پاؤں بولو تو صحیح ہے میرے پاس پوری کتاب ہے بال مونڈنے والے کو عربی میں کہتے ہیں حلاق کیا بولتے ہیں حضور کے حلاق کون کون تھے میرے پاس پوری کتاب ہے کون کون حلاق تھے ان میں سے ایک نام حضرت معاویہ کا ہے اور یہ سعادت کیوں نصیب ہوئی یہ سعادت کیوں نصیب ہوئی حضور کے بال مونڈنے کی حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے آپ اپنے بال شریف عنایت فرمائیں موقع آیا عمر شریف کا عمر شریف کے بارے ہوا حضور نے فرمایا معاویہ میرے بال تم مون لے جب حضرت معاویہ نے بال شریف اتار لیے حضور نے فرمایا ان کو تقسیم کر دے جو بچ جائیں اپنے پاس رکھ لے آپ نے اپنے حضور کے بال شریف اپنے بال محفوظ رکھ لیے ناخن مبارک بھی محفوظ کیے ہوئے تھے بال شریف بھی محفوظ کیے ہوئے تھے جب وفات کا دن قریب آیا فرمایا اپنی اولاد کو بلا کر اے میرے بیٹو جب میں مر جاؤں میری آنکھوں میں میرے ناک میں میرے منہ میں میرے کانوں میں حضور کے یہ بال اور ناخن ناخن چھوڑ دینا اور پھر قبر میں مجھے خدا کے آگے چھوڑ دینا خدا جانے اور اس کا کام جانے تکبیر بول میرے بھی ناری رسالت نارکی تحقیق علماء حق اہل سنت حضرت مولانا مفتی فضل احمد مسجدی صاحب اور نبی یہ تیرے میرے اس طرح کے ملا کھل سے مفاہیل یہ بغیرت لوگ بیان کرتے ہیں ہم بات بھی ٹھیک ہے جو بیان کرتے ہیں آپ علیہ صلی السلام روٹی مبارک تنور میں لگائی تمام روٹیاں پک گئی وہ روٹی مبارک کچی رہ گئی پوچھا گیا حضور سے وہ روٹی نہیں پک رہی فرمائے محمد کے ہاتھ لگ گئے ہیں اس وجہ سے آگ آگ اس کو نہیں پکا رہی آگ کا سیک اور آگ کی تمازت گرمی اس کو نہیں پہنچ رہی ایمان سے بتا ایک طرف ایک طرف جب رسول کے ہاتھ سے آٹا لگ جائے ملا کہے آگ نہیں جلا سکتی وہ کتی کا بچہ جس جو ہاتھ پاک مصطفیٰ کے ملیل کے زلف کو لگ جائے ان ہاتھوں کو آپ کیسے جلائے دی رضی اللہ تعالی عنہ آخر میں یہ ایک الگ مسئلہ ہے چھوٹے درجے کا صحابی جس کو خدمت نصیب نہ ہوئی اسلام کی معمولی سا وقت پایا زیارت کی ایسا صحابی ترجیے تزکیے کی ضرورت ہوگی کہ نہیں یہ محض صحابی ہونا عدالت کے لیے کافی ہے اس میں ہمارے علماء کا اختلاف ہے اگرچہ جمہور اس طرف ہیں یا صحابت کلحم عدول لہذا تزکیے کی ضرورت نہ ہوگی میں نے اس مسئلے کو نہیں چھیڑا میں نے فتح مکہ کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے والوں میں سے ہر ایک جس کو بھی جنتی جن کو بھی خدمت اسلام نصیب ہوئی ان میں سے ہر ایک کے جنتی ہونے کو قطعی طور پر ثابت کر دیا لہذا ہر صحابی نبی جنتی جنتی یہ بیان اللہ کے قرآن کا ہے یہ بیان مصطفیٰ کے فرمان کا ہے اور یہ بیان ہر صحابی کا عقیدہ ہے اور یہی بیان ہر ہر اہل سنت کا عقیدہ ہے اس کے خلاف بک بک کرنے والا وہ رفظ سے معمور جہالت سے مغمور اور ملعون سور ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں بات نہیں سمجھ ایک بھورا ریچھ ہے بھورا ریچھ اس کو میں کہتا ہوں کون سا ریچھ بھورا ریچھ وہ بھی پنڈی کے علاقے کا ہے وہ کہہ رہا ہے سرخ اس کی داڑھی ہے اور ایسے بھورا سا ریچھ لگتا ہے پورا شخ والا جند بڑا کٹانا وہ کہہ رہا ہے حضور کی گھر والیاں ہماری مائیں ہیں مائیں مانتے ہیں لیکن ماموں کے بارے میں سوچنا پڑے گا <laughs> میں نے کہا حرامی بھورے ریچ برفانی ریچ تو ہے بھی برف کے علاقے کا اے برفانی ریچ تو کہتے ماموں کے بارے میں سوچنا پڑے گا کیا سوچنا پڑے گا جس کو ماں کہہ رہا ہے بغیرت وہ ماں ہی تجھے اپنا بیٹا نہیں مانتی تو بولو تو صحیح یار وہ بڑوا جب تمہیں ماں اپنا بیٹا نہیں مانتی تو ماموں کے بارے میں کیا سوچے گا جب ماں سے کٹ گیا تو ماموں کا کیا رہے گا یہ وہ ہے جو نواز گنجے کی مسجد میں جب خطیب ہوتا تھا تو نواز گنجے کو مامو کہتا تھا اور جس کا نواز گنجا مامو ہو وہ حضرت معاویہ کو مامو کہے یا حضرت معاویہ اس کو بھانجا کہیں تو پھر تو مسلمانوں کے ہاتھ میں کچھ نہ رہا اللہ کے فضل سے انشاءاللہ شاء اللہ ہم نے ان کے گرد و غبار کے بنائے ہوئے پہاڑ ایک پھونک سے اڑا کے رکھ دیے الحمد للہ حضرت صغیر مدزلولا علی تشریف لائے ہیں وزو فرمانے تشریف لے گئے ہیں کیا وقت ہو رہا ہے دیکھنا